نماز عیدین احکام و مسائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الغسل یوم و یوم عرفت و یوم النحری و یوم الفطر جمع عرفہ قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے السنن للبیحقی کتاب صلاة العیدین باب غسل العیدین جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھتر حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو چوبیس اس کی سند صحیح ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے امام مالک کتاب العیدین باب العمل فی غسل العیدین والاقامہ حدیث نمبر اس کی سند صحیح بلکہ الاسانید ہے عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے صحیح بخاری کتاب الزکا باب فرض صدق الفطر حدیث نمبر ایک ہزار تین صحیح مسلم کتاب الزکا باب الامر اخراج زکاة الفطر الفطر قبل حدیث نمبر نو سو چھیاسی اس سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنے یا ظہر اختیار ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب اذا وافق یوم الجمعہ یوم حدیث نمبر ایک ہزار ستر سنن حسن سنن کتاب اقامت اذا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو دس حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی میں ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونسٹھ میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز آزان اور تکبیر کے بغیر پڑھی صحیح بخاری کتاب العیدین باب المشی والرکوب علی العید حدیث نمبر نو سو ساٹھ مسلم کتاب صلاة العیدین باب کتاب صلاة نمبر آٹھ سو پچاسی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا نماز عید کے لیے آزان ہے نہ تکبیر پکارنا ہے نہ کوئی اور آواز صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین باب کتاب صلاة العیدین حدیث نمبر آٹھ سو آپ علیہ السلام والسلام نے عیدگاہ میں سوائے عید کی دو رکعتوں کے نہ پہلے نہ نفل پڑھے نہ بعد میں صحیح بخاری کتاب العیدین باب الصلاة قبل العید و بعدها حدیث نمبر 989 صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین باب ترک الصلاة قبل العید و بعدها فی المصلى حدیث نمبر 884 آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے اور عید الاضحی کے دن نماز پڑھ کر کھاتے تھے جامع ترمزی کتاب العیدین باب ما جاء فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج حدیث نمبر پانچ سو بیالیس حسن سنن ابن ماجا کتاب الصیام باب فی الاکل یوم الفطر قبل ان نمبر ایک ہزار سات سو چھپن نے الموارد حدیث نمبر پانچ سو ترانوے میں ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1426 میں حاکم نے المصدرک ایک نمبر نمبر صفحہ نمبر 294 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب العیدین باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج حدیث نمبر 953 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و عیال کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا فاتح العید یصلی رکعتین الحدیث نو سو ستاسی السنن الكبرى للبیحقی کتاب صلاة العیدین باب صلاة العیدین سنہ اہل الاسلام حیث کانو جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ حدیث نمبر چھ ہزار دو سو سینتیس اس کی سند صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شتر سوار قافلہ آیا اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا یعنی کیونکہ رویت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا سنن نبی داود کتاب السلاحم یخر یخر یخرج الامام للعید من یومیہ یخرج من الغد حدیث نمبر 1157 وسندہ صحیح سنن نسائی کتاب العیدین باب الخروج الى العیدین من الغد حدیث نمبر 1558 ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92 اور بہت جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سولہ نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نماز کے لیے گئے امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب وقت الخروج الى نمبر ایک ہزار ایک سو پینتیس وسن صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچانوے میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا صحیح بخاری کتاب الصلاة باب اصحاب الحراب فی المسجد حدیث نمبر چار سو چون چار سو پچپن صحیح مسلم کتاب الصلاة العیدین باب الرخصت فی اللعب حدیث نمبر آٹھ سو بانوے عید گاہ میں جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کریں صحیح بخاری کتاب العیدین باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید حدیث نمبر 986 عورتوں کے لیے عیدگاہ میں آنے کا حکم سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردے والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو یعنی تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے فرمایا اسے اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے یعنی کسی دوسری عورت سے چادر آر یا تن لے کر جائے صحیح بخاری کتاب الحیض باب شہود الحائز العیدین ودعوت المسلمین حدیث نمبر تین سو چوبیس تین سو اکاون نو سو اکہتر نو سو چوہتر صحیح مسلم کتاب العیدین باب ذکر اباحط خروج فی العیدین حدیث نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے ہزار ہاتھ یعنی زرا کے فاصلہ پر البقیع کی طرف تھی فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انچاس تحت الحدیث نو سو چھپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب العیدین باب الخطب بعد العید حدیث نمبر نو سو باسٹھ نو سو تریسٹھ صحیح مسلم کتاب العیدین باب کتاب صلاح العیدین حدیث نمبر آٹھ سو چوراسی تکبیرات عید کا وقت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے وقت ابتداء و انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو سب سے زیادہ صحیح روایت مروی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرفا کے دن نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے السنن كتاب صلاة کتاب باب من استحب ان يبتدي اب تک بالتكبير خلف صلاة الصبح جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چودہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پجتر امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ننانوے میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک با آواز بلند تکبیرات کہتے السنن تقبیرات للبیحقی کتاب العیدین باب التکبیر باب الفطر و ویوم الفطر جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اناسی حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو انتیس امام بیحقی فرماتے ہیں کہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موقوفاً صحیح ہے اس کی سند حسن ہے امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے المصنف لبن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اٹھاسی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھائیس وسن ادو صحیح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نو ذوالحجہ نماز فجر سے لے کر تیرہ ذلحجہ نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر الحمد اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے المسن مصنف لبن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نواسی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پینتالیس وسند صحیح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نوے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چون وسند صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ننانوے میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ یوں تکبیرات کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ السنن القبرا البحقی کتاب صلاة صلاط العیدین بابن کئی فت جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سولہ حدیث نمبر چھ ہزار دو سو بیاسی صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح ترین قول سلمان رضی اللہ عنہ کا ہے فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو باسٹھ مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ حالت میں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سڑسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انچاس وسن صحیح اس صحیح اثر سے معلوم ہوا کہ تکبیر کے مذکورہ الفاظ پڑھنا بھی صحیح ہے نماز عید کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ جاتے سب سے پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے خطبے میں لوگوں کو واضح نصیحت کرتے اور یعنی اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تیاری وغیرہ کا حکم دیتے پھر واپس لوٹتے صحیح بخاری کتاب العیدین باب الخروج الى ممبر بغیر نمبر حدیث نمبر 956 صحیح مسلم کتاب العیدین باب کتاب صلاة العیدین حدیث نمبر 889 وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں صحیح بخاری کتاب الادان باب الى اینا یرفع یدیہ حدیث نمبر سات سو اڑتیس پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قراج سے پہلے یعنی ٹھہر ٹھہر کر سات تکبیریں کہیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب التکبیر فی العیدین حدیث نمبر 1151 وسندوہ حسن امام احمد اور علی بن مدینی نے اسے صحیح کہا ہے تکبیرات عیدین کے ساتھ رفع الیدین کرنے کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی صریح دلیل منقول نہیں امام ابن حزم اس کی بابت لکھتے ہیں لم یصح قط ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع فیہ یدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعا ثابت نہیں کہ آپ نے ان تکبیروں میں رفع الیدین والدین کیا ہے المحلہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تراسی چوراسی محقق اثر شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کی بابت لکھتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے اروا الغلیل جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چودہ تاہم تکبیرات عیدین کے ساتھ رفع الیدین کرنے کی بابت محدثین کرام مثلا امام ابن المنظر اور امام بحقی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے وَيَرْفَعُهَا فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ہر رکعت اور تکبیر کے ساتھ جو رکوع سے پہلے ہے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے صرف صالحین میں سے کوئی بھی ان محدثین کرام کا مخالف نہیں اور یہ استدلال قوی ہے اس بارے میں ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں جیسا کہ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا کیا امام نماز عیدین میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے انہوں نے جواب دیا ہاں وہ رفع الیدین کرے اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں المصنف لعبد الرزاق جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ستانوے نیز امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات عیدین کے موقع پر ہاتھ اٹھانے چاہیے اگرچہ میں نے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا الفریابی بحوالہ اروا الغلیل جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو تیرہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ تکبیرات عیدین میں ہاتھ اٹھانے چاہیے الام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سینتیس لہٰذا تکبیرات عید کے ساتھ رفع الیدین کرنا بہتر ہے واللہ اعلم پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے الحمد شریف پڑھے پھر امام اونچی آواز سے قرآد کرے اور مقتدی چپ چاپ سنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعت وانشق القمر پڑھی ایک اور روایت میں سب حسم ربک الاعلی اور حل اتا کا پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے صحیح مسلم کتاب و العیدین باب انوا یقرؤ فی صلاۃ العیدین حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے کتاب باب انوا یقرؤ فی صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد مصنون قراعت کی جائے جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ لیں تو قرآت شروع کرنے سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں سنن نبی داود کتاب الصلاح التکبیر فی العیدین حدیث نمبر 1151 وسندہ حسن امام احمد نے اسے صحیح کہا ہے پھر دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں عیدین سے متعلقہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے تھے صحیح بخاری کتاب العیدین باب الخطبہ بعد العید حدیث نمبر 962 صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین باب کتاب صلاة العیدین حدیث نمبر 884 عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 956 اور صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین حدیث نمبر 889 میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید گاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا سنن نبی داود اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا اس کی اصل صحیح مسلم کتاب العیدین حدیث نمبر 989 میں ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان حدیث نمبر 49 سنن نبی داود کتاب الصلاح باب العید حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چالیس سنن ماجہ کتاب و اقامت الصلاح باب فی صلاح العیدین حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پجتر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچیاں یعنی دف بچا کر اچھے اشعار گا رہی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہہ بے شک آج عید کا دن ہے بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے صحیح بخاری کتاب العیدین باب سنت لی اہل الاسلام حدیث نمبر نو سو باون اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پڑھنے والی چھوٹی بچیاں ہوں آلات موسیقی میں سے صرف دف ہو نیز اشعار خلاف شریعت نہ ہو اور عید کا موقع ہو تو ایسے اشعار پڑھنے یا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مفاد پرست گویوں نے اس حدیث شریف سے اپنا الو سیدھا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی چنانچہ انہوں نے بچیوں سے ہر عمر کی پیشہ ور گلو ثابت کر دی دف سے جملہ آلات موسیقی جائز قرار دیے اچھے اشعار سے گانوں کا جواز کشید کیا اور عید کے دن سے نام نہاد جشن و تہوار ڈھونڈ نکالے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ خالق و مالک ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے جواز کی جو حد چاہی مقرر کر دی اور اس سے تجاوز کرنا حرام کر دیا ہے مولانا عبد السمد رفیقی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے سید نابرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی یعنی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ بھی اپنا لیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے صحیح بخاری کتاب العیدین باب الخطبت بعد العید حدیث نمبر نو سو پینسٹھ صحیح مسلم کتاب الاضحی باب وقتیہ حدیث نمبر 1961 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے صحیح بخاری کتاب العیدین باب کلام الامام والناس فی خطبت العید حدیث نمبر 985 صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب وقتیہ حدیث نمبر 1960